ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنه بربوه اصابها وابل كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ايود احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر ۖ واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی مندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اس باغ جیسی ہے جو اونچی اور تر زمیر پر ہو اور پوری بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لائے اور اگر بارش اس پر نہ بھی برسے تو شبنم ہی کافی ہے اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہے ہیں کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو اس کے ننے سے بچے بھی ہوں اور اچانک باغ میں تند آندھی آئے جس میں آگ بھی ہو اور باغ کو وہ جلا ڈالے اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیے گئے صدقے کی ایک خوبصورت مثال یہ مثال مومنوں کے صدقات کی دی جن کی نیتیں اللہ کو خوش کرنے کی ہوتی ہیں اور جزائے خیر ملنے کا بھی پورا یقین ہوتا ہے جیسے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے جس شخص نے رمضان کے روزے ایمانداری کے ساتھ ثواب ملنے کے یقین پر رکھے ربوا کہتے ہیں اونچی زمین کو جہاں نہریں چلتی ہوں اس لفظ کو بربو اور بربو بھی پڑھا گیا ہے وابل کے معنی سخت بارش کے ہیں وہ دگنا پھل لاتی ہے یعنی بنسبت دوسرے باغوں کی زمین کے یہ باغ ایسا ہے اور ایسی جگہ واقع ہے کہ بالفرض بارش نہ بھی ہو تاہم صرف شبنم سے ہی پھیلتا پھولتا ہے یہ ناممکن ہے کہ موسم خالی جائے اسی طرح ایمانداروں کے اعمال کبھی بے اجر نہیں رہتے وہ ضرور بدلہ دلواتے ہیں ہاں اس جزا میں فرق ہوتا ہے جو ہر ایماندار کے خلوص اور اخلاص اور نیا کام کی اہمیت کے اعتبار سے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ پر اپنے بندوں میں سے کسی بندے کا کوئی عمل مخفی اور پوشیدہ نہیں نیکیوں کو برائیوں سے ضائع کرنے کی مثال صحیح بخاری میں ہے کہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دن صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا جانتے ہو کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والے ہیں آپ نے ناراض ہو کر فرمایا تم جانتے ہو یا نہیں اس کا صاف جواب دو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا امیر المؤمنین میرے دل میں ایک بات ہے آپ نے فرمایا بھتیجے کہو اور اپنے نفس کو اتنا حقیر نہ کرو فرمایا ایک عمل کی مثال دی گئی ہے پوچھا کون سا عمل کہا ایک مالدار شخص جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کرتا ہے پھر شیطان اسے بہکاتا ہے اور وہ گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنے نیک اعمال کو کھو دیتا ہے پس یہ روایت اس آیت کی پوری تفسیر ہے اس میں بیان ہو رہا ہے کہ ایک شخص نے ابتدائن یعنی شروع شروع میں اچھے عمل کیے پھر اس کے بعد اس کی حالت بدل گئی اور برائیوں میں پھنس گیا اور پہلے کی نیکیوں کا ذخیرہ برباد کر دیا اور آخری وقت جب کہ نیکیوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی یہ خالی ہاتھ رہ گیا جس طرح ایک شخص ہے جس نے ایک باغ لگایا پھل اتارتا رہا لیکن جب کہ بڑھاپے کے زمانے کو پہنچا چھوٹے بچے بھی ہیں آپ کسی کام کاج کے قابل بھی نہیں رہا اب مدار زندگی صرف وہ ایک باغ ہے کہ اتفاقاً اس کے بیٹوں کی نافرمانی کی وجہ سے آندھی چلی اس میں آگ بھی تھی اور وہ ہرا بھرا لہراتا باغ دم بھر میں لاکھ کا خاک ہو گیا اسی طرح یہ شخص ہے کہ پہلے تو نیکیاں کر لیں لیکن پھر برائیوں پر اتر آیا اور خاتمہ اچھا نہ ہوا تو جب ان نیکیوں کے بدلے کا وقت آیا تو خالی ہاتھ رہ گیا کافر شخص بھی جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو وہاں تو کچھ کرنے کی طاقت نہیں جس طرح اس بوڑھے کو اور جو کیا ہے وہ کفر کی آگ والی آندھی نے برباد کر دیا اب پیچھے سے بھی کوئی اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا جس طرح اس بوڑھے کی کم سن اولاد اسے کوئی کام نہیں دے سکتی اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے یہ مثالیں بیان فرما دیں تم بھی غور و فکر تدبر و تفکر کرو سوچو سمجھو اور عبرت و نصیحت حاصل کرو جیسے اللہ نے فرمایا و تلکلب ہےقل العالمون ان مثالوں کو ہم نے لوگوں کے لیے بیان فرمایا انہیں علماء ہی خوب سمجھ سکتے ہیں